اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں اور اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اسے گھڑنے والے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے